نفس کو قربان کرنے والے ولی ہمارا زمانہ تو ماشاءاللہ اللہ جہاد کا زمانہ ہے اس زمانے کے ولی بہت اونچے ہیں جو نفس کی اصلاح سے بڑھ کر نفس کو قربان کرنے والے ہیں ابھی دو چار دن پہلے اٹلی کی حکومت ماتم کر رہی تھی کہ افغانستان میں اس کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ستائیس رمضان المبارک کے دن ایک اللہ والے مجاہد نے اپنی گاڑی بارود سے بھر کر اٹلی کے فوجی قافلے سے ٹکرا دی طالبان کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی عمر سترہ سال تھی اس نے کابل کے وسط میں اٹلی کے فوجی قافلے کی دھجیاں بکھیر دیں دو بختر بند گاڑیاں اور آٹھ فوجی تو موقع پر ختم ہو گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے امت مسلمہ کا ایک سترہ سالہ بچہ اتنا طاقتور اور اتنا بہادر سلام ہو اس کے والدین پر اور سلام ہو اس کی ایمانی تربیت کرنے والوں پر یقیناً یہ احسان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر زمانے میں معاذ رضی اللہ عنہ اور معوت رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے رہتے ہیں سترہ سال کا یہ ولی اور شہید ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ گیا ہے کہ اے مسلمانوں کن کاموں اور گناہوں میں غرق ہو رہے ہو اللہ تعالیٰ کی جنت اور جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہیں جب کہ تمہیں توبہ کا خیال تک نہیں اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کے شکوے کرتے رہتے ہو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جب یہ نوجوان روزہ رکھ کر جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس کے دل میں کتنا ایمان اور کتنا یقین ہوگا اس پر ان لمحات میں کتنا نور اور سکینہ برس رہا ہوگا کیا کوئی خواب میں بھی اس کا تصور کر سکتا ہے وہ نہ تو گھبرایا اور نہ ہی دشمنوں کے بختر دستے سے ڈرا اسے نہ دنیا کی محبت نے روکا اور نہ زندہ رہنے کے شوق نے وہ اطمینان سے آگے بڑھا اور امت کے فاتحین میں اپنا نام لکھوا کر شہداء کرام میں شامل ہو گیا